جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی دھوکہ و فریب کا نام ہے جامع ترمزی حدیث نمبر 1675 یہ حدیث صحیح ہے